السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آج آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 33 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرز کے حوالے سے ڈسکشن ایک لحاظ سے مکمل کر کے وہ ایڈ ہاک اسکیم جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تھا اور حوالہ یہ تھا کہ ہم سیمیٹک انالیسز کرنا چاہتے ہیں سنٹیکس یا کانٹیکس سینسٹیو انالیسز کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کوڈ جنریشن جیسی کاروائی بھی کرنی ہوگی کیونکہ ایونچلی ہمارا کمپائلر جو ہے وہ کوڈ جنریٹ کرے گا جو کہ ہم آپ دیکھیں گے آپ کا اپنا کمپائلر بھی وہ کوڈ اسمبلر کے ذریعے ہم فردر اسمبل کر کے آبجیکٹ فائل بنا کے اس سے پھر ہم ایکسیکیوربل فائل بنائیں گے جو کہ پھر چلے گی تو یہ تو وہ روڈ میپ ہے جو کہ ہم فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں البتہ اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہ سیمیٹک انالیس کے حوالے سے کچھ اسکیم چاہتے ہیں جو کہ ایونچلی ہم امپلیمنٹ کریں گے وہاں پہ ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرس کا سہارا لیا البتہ ایٹریبیوٹ گرامرس کی ڈسکشن مکمل کرتے ہوئے میں نے کچھ لفظ پرابلمس کا استعمال کیا تھا ایٹریبیوٹ گرامرس کے حوالے سے کہ پرابلمس یہ نہیں کہ وہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اس کو استعمال کرنے میں بلکہ اس طرح کہ شاید ہمیں جو کاروائی کرنی ہے اس کے لیے یہ ایٹریبیوٹ گرامرس کا جو فریم ورک ہے اٹس این اوور یعنی کہ اس میں بہت ایکسٹرا بیگیج ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس سے آسان کاروائی کچھ اسی طرح کی کر کے اپنا مقصد جو ہے اس کو حل کر سکتے ہیں اور وہ تھی وہ ایڈ ہاک اسکیم جس کو میں نے اس طرح پیش کیا کہ آپ ہر گرامر پروڈکشن کے ساتھ کوڈ سنپٹس یعنی کہ چھوٹا سا کوڈ جو ہے سی کا کسی بھی لینگویج کا سی پلس پلس کا جاوا کا پیسکیل کا اگر آپ اور بھی لینگویجز استعمال کر رہے ہیں اور اس میں یہ پارسلز بنا رہے ہیں تو بے شک اس لینگویج کا کوڈ جو چھوٹا سا ہے وہ لے کے آپ پارسل کو اس طرح دیں کہ جو گرامر وہ استعمال کر رہا ہے یعنی کہ جس کے لیے آپ نے وہ پارسل بنایا ہے ہر پروڈکشن کے ساتھ آپ یہ کوڈ جو ہے اس کو ایسوسیٹ کر دیں اور پارسر جو ہے اندرونی طور پہ وہ اس کو اپروپریٹ پارسنگ روٹین میں یا جو میں نے مثال آپ کو دکھائی تھی کہ ہمارا وہ جو ایل آر اسکیلٹن پارسر تھا اس میں وہ حصہ جہاں پہ ریڈکشن پارسر کرتا تھا وہاں پہ میں نے یاد ہے اس اف اسٹیٹمنٹ کے فوراً بعد کہا کہ یہاں پہ اس پروڈکشن کے لیے وہ جو a goes to beta rule تھا اس پروڈکشن کے ساتھ جو کوڈ سنیپٹ میں نے تمہیں دیا ہے وہ تم یہاں پہ ایکسیکیوٹ کروا لو along with your executable statements اب یہ وہ بات ہے جس کا سہارا لے کے اب ہم بکیا کاروائی جو ہے اس کو چلائیں گے یعنی کہ یہ جو کوڈ سنپٹس والا معاملہ ہے اس کو ہم فردر استعمال اس طرح کریں گے یہ جیسے ہمارے کیس میں ہم یک استعمال کر رہے ہیں تو میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح یک میں اس چیز کی فیسلٹی موجود ہے یعنی کہ یہ جو کو گرامر پروڈکشن کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا اور پھر ایونچلی یک سے جو پارسر بنتا ہے اس میں یہ سنیپٹس کیونکہ چلے جاتے ہیں تو آپ ان سنیپٹس کے ذریعے جو مرضی کاروائی کروانا چاہتے ہیں پارسر سے ان اے وے جیسے کہ لگے ہاتھوں یہ بھی کر دو اب یہ لگے ہاتھوں والی بات جو ہے یہ پھر بعد میں کافی ایکسٹینسو ہو جائے گی اور اس کی بنا پہ ہم جو سیمیٹک ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور کوڈ جنریشن ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو ہم ہینڈل کر پائیں گے ہاں وہ میں نے ریفرنس دیا تھا کہ پارسر یا کمپائلر جو ہے اس کے جو بکیا سٹیجز ہیں بیک اینڈ سے پہلے اس میں آپٹومائزیشن بھی آ جاتی ہے لیکن آپٹومائزیشن کی کاروائی جو ہے وہ جنرلی آپ یہ کوڈ سنیپر سے نہیں کرتے وہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ انٹرنل ریپرزینٹیشن جب بن جاتی ہے تو اس پہ وہ کاروائی ہوتی ہے لیکن آئیے اب یہ جو ایڈ ہاک اسکیم ہے اس کے بارے میں تفصیل آج ہم گفتگو شروع کرتے ہیں اور یا کا حوالہ ہم استعمال کریں گے اچھا اب یہ جو سنیپٹس والی بات تھی اس میں پوزیشنلی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو ایکسٹرا کوڈ میں ہے وہ کہاں پہ میں انکلوڈ کرواؤں گا وہ تو ٹھیک ہے انکلوڈ ہو جائے گا لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب میں گرامر پروڈکشن میں ویلیوز یا ایٹریبیوٹس کمپیوٹ کرتا ہوں تو پہلے بھی آپ نے پارٹس کے حوالے سے اور اب بھی اس کا احساس ہوا ہوگا کہ کسی طرح یہ ویلیوز جو ہے میں نے ادھر ادھر بھجوانی ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ parser needs a mechanism to pass values of attributes from definition in one snippet to use اندر اب یہاں پہ یہ جو پاسنگ آف ویلوز والی بات ہے اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجیے یہ ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرس میں بھی کیا تھا یاد ہے وہ جو سنتھسائز ایٹریبیوٹس والی بات تھی یا ایون انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس کی بات تھی یہ جو انہیریٹنس اور سنتھس کی بات تھی اس میں ہو یہ رہا تھا کہ جب آپ نے ایک ایٹریبیوٹ کی ویلو کمپیوٹ کرنی تھی یا تو اس کو اوپر سے کچھ چاہیے تھا یا نیچے سے یا سائڈ ویز اب یہاں پہ جو میکنیزم ہے وہ تھوڑا سا ہم نے چینج کیا لیکن یہ سارا فریم ورک جو ہے یہ تو وہی ہے یعنی کہ اگر آپ یہ سائن بائنری جو چیز ہے گرامر ہے اس کو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم پارسر کے ذریعے ایک ان اے کیلکولیٹر بنوانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بائنری اسٹرنگ لو جس میں میں شروع میں سائن لگا دوں گا اور اس کی ڈیسیمل ویلو مجھے تم دو ہم کر کیسے رہے ہیں کہ اس کا ایکچولی پارسر بنا لیتے ہیں اور پارسر سے پھر لگے ہاتھوں یہ کام کرواتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے تم یہ اسٹرنگ کو پارس کر رہے ہو اس کی ان اے وے جو ڈیسیمل ویلو اس کو بھی کمپیوٹ کرتے جاؤ اب اس طرح نہیں جیسے کہ میں نے وہ ایٹریبیوٹ گرامرس کا طریقہ اپنایا تھا نہیں اب وہ اسٹریٹ فارورڈ جو میں نے یہ جو سنپٹس والا آئیڈیا یہ آپ کو دکھایا تھا کہ وہاں پہ جو کمپٹیشن ہو سکتی ہے وہ اسٹریٹ کر لو اور کوشش کرو اس ہمارے کیس میں کہ جیسے وہ باٹم اپ اسکیم جو ہے اس کو استعمال کرو تاکہ جب بھی ہمیں کسی کی ویلیو کی ضرورت ہوگی اور نچلے نوڈز جو ہوں جو ہوں گے وہ ہمارے پاس موجود ہوں گے جس کی بنا پہ ہم جب پارٹس ٹری کو نیچے سے اوپر کی جانب بنائیں گے تو ہمیں وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ملتے جائیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ہمیشہ صرف جو اگلا چائلڈ ہے اس سے ویلیوز چاہیے ٹپکلی ایسا ہوگا کہ یہ ویلیوز جو ہے یہ نیچے سے پروپوگیٹ ہو رہی ہیں اور انٹیریئر نوٹ جو ہیں وہ ان ویلیوز کو لے کے کچھ اور میں بھی فردر کمپیوٹیشن کر کے اپنے ایٹریبیوٹس بناتے ہیں جو کہ پھر اوپر درکار ہوتے ہیں اگر آپ باٹم اپ پارسنگ کر رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرمیڈیٹ ویلوز ہیں ان کی کمپیٹیشن کے لیے بھی نیچے سے ویلوز درکار ہیں یعنی کہ انفارمیشن نیچے سے اوپر فلو کر رہی ہے اب پارسر سے ایکشن ہم ایکسیکیوٹ کروا لیں گے لیکن یہ جو ویلوز کو اوپر بھجوانا ہے یا مے بھی اگر آپ ٹاپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو نیچے بھجوانا ہے تو یہ کیسے ہوگا اس کے لیے بھی ہمیں کچھ بندوبست کرنا پڑے گا اب یہ جو بندوبست ہے اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ طریقہ کار بڑا آسان ہے اور خاص طور پہ جب میں یار کی طرف یہ ڈسکشن لے جاؤں گا وہاں پہ یہ کافی آسان ہوگی لیکن میں حوالہ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کا بھی دیکھ لوں دے دیتا ہوں کہ جب ہم نے وہ ریکرسو ڈسین پارسر بنایا تھا بائی ہینڈ بنایا تھا اور بائی دا وے اس کو ہم نے ایڈ ہاک پارسر بھی کہا تھا یعنی کہ وہ بھی ایک ایک قسم کا ہم نے ہی سوچا کہ ایسے اس کو کر لیتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ ایک گرامر رول کو ایکسپینڈ کریں گے تو ان کے ساتھ جو جو کوڈ ایسوسیٹ ہے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیں گے اور پھر وہیں وہ بات آ جائے گی کہ اس کوڈ ایکسیکیوشن کے دوران اگر کچھ ویلیوز کمپیوٹ ہوئی ہیں اور یہ مجھے بعد میں درکار ہیں تو ان کے لیے میں کیا کروں گا اصل میں اس کا حل جو ہے ہمارے پارٹس ٹری میں موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک شروع سے لے کے اب تک بار بار پارٹس ٹری کا سہارا لیتے رہتے ہیں اور اس کو ہم ڈسکشن کے حوالے سے بھی اپنی جو بلڈنگ آف پارسلز ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ ایک لحاظ سے ہماری تمام جو کاروائی ہے کمپلیشن کی ٹرانسلیشن کی اس میں وہ کیپچر ہو جاتی ہے اب ہم نے جو اسکیم اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹری بلڈنگ کے دوران ہم یہ جو بکیا کام ہے ان کو بھی کروا لیں جو کہ ہمیں درکار ہیں ہاں یہ ضرور کہ سارے کام پارٹس ٹری سے نہیں ہوں گے یعنی کہ آپٹومائزیشن پارٹس ٹری سے نہیں ہوگی لیکن مزے کی بات کہ اسی پارٹس ٹری کی ایک اور فارم بعد میں بن جائے گی جس کو لے کے ہم وہ جو آپٹومائزیشن والی بات ہے وہ بھی کر پائیں گے اور کوڈ جنریشن اور بکیا کام بھی ہم کر پائیں گے یعنی کہ یہ ایک مفید ڈیٹا اسٹرکچر ہے اور ہم اس کو بار بار استعمال کریں گے اور بھی اس کو ایسے ہی استعمال کرے گا تو جو کوشچن اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ جو ویلیوز ایڈ ہاک اسکیم میں میں نے کوڈ کے حوالے سے تو ڈلوا لیے لیکن وہ ویلیوز جو ہیں ان کو میں کہاں پرزرو کروں تاکہ مجھے جب بعد میں درکار ہوں تو وہ مجھے مل جائیں اس کا سمپل سا جواب ہے پارسٹری اگر بن رہا ہے تو نوٹس میں ڈالتے جاؤ اب اگر وہ پارسٹ پارسٹری ایکسپلسٹ نہیں بن رہا تو چلیں جو بھی امپلسٹ اسکیم ہے پارسٹری بنانے کی اس کے ذریعے تم یہ ویلیوز جو ہیں یا ہم یا جو پارسل رائٹ جو کمپائلر رائٹر ہے وہ اس کا بندوبست کر لے گا تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں یا کے حوالے سے کہ یہ کاروائی کیسے ہوگی لیکن یہ دوسرے پہ بھی ہے we will adopt notation by far and passing values یعنی کہ دونوں باتیں کہ گرامر ہمارے پاس اگر ہے جس کا ہم پارسل یک سے بنوانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم یہ اڈیشنل رولس کیسے یا یہ جو ہیں کیسے دیں گے اس کا اس کے دینے کا طریقہ کیا ہوگا اور پھر یہ کہ وہ ویلوز جو ہیں وہ کیسے پاس ہوں گی اور ان کو ہم کیسے ریفرنس کریں گے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یک میں اویلیبل ہیں ہم اسی کو اب استعمال کریں گے اور آپ بھی اپنے پروجیکٹ میں اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے میں نے لکھا ہے recall that skeleton L R one stored two values on the stack یہ ذرا یاد کریں سمبل اور اسٹیٹ اور یہ بھی یاد کریں بلکہ میں نے جو آپ کو اسکیلٹن پارسر دوبارہ دکھایا تھا جب ہم پاپ کرتے تھے تو ہم کتنی چیزیں پاپ کرتے تھے دو اور وہ دو کیوں تھی کہ ہم ہمیشہ سمبل کے ساتھ اسٹیٹ بھی رکھ رہے تھے اور یہ اسٹیٹ کیا چیز تھی وہ ڈی ایف اے کی وہ اسٹیٹ تھی اور دیکھیے یہاں پہ بھی وہی بات کہ ہم نے پارسل سے اور بھی کام کروا لیا کہ نہ صرف گرامر جو پروڈکشن رول کی استعمال ہوئی ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے اس کا سمبل یہاں پہ ہم نے پش کر دیا اگر ہم ایل آر پارسنگ کریں بلکہ لگے ہاتھوں یہ بھی اس کو کہہ دیا کہ تم یہ جو اسٹیٹ ہے ڈی ایف اے کی اس کو بھی یاد کر لو اچھا اب یہی جو تھیم ہے یہی جو ٹرکری کہہ لیں یا یہ جو ہماری انوویشن ہے یا یک انوویشن ہے اس کو ہم دیے دیکھیے کیا کرتے ہیں we can replace this with triples value symbol and state اب یہ ٹریپل میں تین چیزیں ہیں ویلو سمبل اور اسٹیٹ اچھا یہ میں ذرا دوبارہ دوہرا دوں ہم نے جب پارسنگ سٹیک بنایا تھا جو کہ میں نے کہا تھا کہ یک بھی باٹم اپ پارسر جو بناتا ہے وہ یہ اسکیلٹن پارسر ہی بناتا ہے اور اس نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈی ایف اے بنا لیتا ہے اور ایونچلی وہ L A L R parser کا وہ ڈی ایف اے بناتا ہے جس میں وہ نمبر آف اسٹیٹس ریڈیوس ہو چکی ہوتی ہیں تو اس پارسر کو چلانے کے لیے وہ جو اسکیلٹن ہے وہ سمپلی اس کو سی پلس پلس میں یا سی میں امپلیمنٹ کر دیتا ہے یعنی کہ اس کا سی کوڈ لکھ دیتا ہے اب اس کوڈ میں ہوتا کیا ہے کہ اسکینر کو کال جا رہی ہے ٹوکنز آ رہے ہیں اس پہ وہ اسکیلٹن پارسر چل رہا ہے اسٹیک جو ہے وہ ایک سمپل سا ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ اسٹیک بنا جہاں تک وہ ڈی ایف اے کا تعلق ہے اس کو یک جو ہے ایز اے ٹیبل اسٹور کر لیتا ہے as a two dimensional array store کر لیتا ہے اب یہ وہ سارے پیسز ان پلیس ہیں اور اس سے وہ سی پلس کوڈ جو ہے وہ سارا لکھ لیتا ہے لیکن پارسر کی جو اسٹیک کے حوالے سے کاروائی تھی اس میں کیا ہو رہا تھا ہم اسٹیک پہ شروع جب بات کی تھی ہم کہتے تھے کہ فرنٹیئر کے اندر جو ٹری نیچے سے اوپر بن رہا ہے اس میں ہم ہینڈل تلاش کریں گے ہینڈل کا لیفٹ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا ہمیں پتا ہونا چاہیے جب وہ سارے سمبلز ملتے تھے اس کو ہم ایک نان ٹرمینل سے ریپلیس کر دیتے تھے اچھا جب یہ بات آئی کہ اس handle searching left hand right یہ جو ساری بات ہے اس کو ہم پریکٹیکلی کیسے کریں گے تو وہاں پہ یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم جو بھی پارسر کی کرنٹ فرنٹیئر کی اسٹیٹ ہے جو بھی اس کے سمبلس ہیں ان کو ہم اسٹیک پہ رکھتے ہیں اور اس طرح کہ اگر کوئی ہینڈل آتا ہے پورے کا پورا ہینڈل تو اس کا جو رائٹ موسٹ سمبل ہے وہ اسٹیک بالکل ٹاپ پہ ہوگا اور بقیہ سمبل جو ہے وہ نیچے کی طرف چلے جاؤ اور کتنا نیچے جانا ہے وہ آپ کو گرامر پروڈکشن بتا دے گی اچھا اب یہ کرو کہ یہ سارے سمبل جو ہیں ان کو پاپ کرو اور لیفٹ ہینڈ سمبل لگا دو اچھا یہ تو ہوگی لیکن جب ہم نے وہ ڈی ایف اے بنایا جس میں ہم نے وہ ہینڈل سرچنگ اور اس کی بنا پہ ایکشن لینا تھا کہ کب ریڈیوس کریں کب ہم شفٹ کریں یا کب ایکسپٹ کریں یا مے بی ایون ایرر ہے یہ ساری کاروائی کرنے کے لیے ڈی ایف اے کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں ایسوسیٹ کر دی کہ اگر اس اسٹیٹ میں آؤ گے تو یہ ریڈکشن کرنا یا اگر ادھر آتے ہو تو شفٹ کر کے آ جانا اگر ادھر آؤ گے تو ایکسپٹ ہو گیا تو کوشچن یہ ہوا کہ ڈی ایف اے میں میں کہاں پہ ہوں اس کو میں کیسے یاد رکھوں تو پتا یہ چلا کہ کیوں نہ ایسے کریں کہ تو ہمارے پاس ہے اس میں پروڈکشن کے حوالے سے ایک لحاظ سے سنٹیکس ڈرائیو کر رہا ہے کہ ڈی ایف اے کس طرح چل رہا ہے وہ اسٹیک سے بائی دا وے وہ ڈی ایف اے چلتا ہے ان پٹ سے نہیں ان پٹ سے سمبل اسٹیک میں آتے ہیں اور وہاں سے ڈسائڈ ہوتا ہے کہ آپ ڈی ایف اے میں کہاں جائیں گے ڈی ایف اے میں کہاں گئے وہ چیز جو ہے وہ ہم نے اسٹیک میں ہی یاد رکھ لی یعنی کہ وہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ اور ان پٹ سمبل کو دے کے ہم پھر ڈیسائڈ کرتے تھے کہ آگے آپ کہاں جائیں گے اب یہ جو آئیڈیا اس کو اب ایک اور چیز ایکسٹینڈ اس طرح کریں کہ جب بھی میں نے ایک سمبل کو لیٹ سے پش کیا ہے یعنی کہ وہ اسٹیک پہ اپیئر ہوا ہے وہ کیسے اپیئر ہو سکتا ہے یا تو وہ ان پٹ سے آیا ہے یعنی کہ ایز اے ٹوکن اس کو میں اسٹیک پہ لے آیا ہوں یا اگر میں نے ایک ہینڈل کو اب پروڈکشن سے ریڈیوس کر کے ایک non terminal on the left hand side سے ریپلیس کیا ہے تو یہ سمبل اب آ گیا ہے ان دونوں سمبلس کے اگر کوئی ایٹریبیوٹس ہیں تو وہ ایٹریبیوٹس بھی میں اسٹیک میں رکھوا دیتا ہوں یعنی کہ اسٹیک میرے پاس ہے لیکن یہاں پہ اب تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ فرض کریں گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہینڈل ہے اس میں چھ سمبلس ہیں ہر سمبل کے میں بھی دو دو تین تین ایٹریبیوٹس ہیں تو ان ان ساروں کو میں بارہ یا چودہ یا بیس ایٹریبیوٹس کے میں سارے اسٹیک میں ڈالوں یا یہ کہ میں کوئی طریقہ سوچتا ہوں کہ ان سارے ایٹریبیوٹس کی ان اے وے ایک کلیکشن سی جو ہے نا وہ میں اس میں رکھتا ہوں تاکہ جس کو بھی ایک کلیکشن کی ضرورت ہوگی وہ اس کو مل جائے گی یعنی کہ ہر سمبل کے ساتھ ایک کلیکشن آف ایٹریبیوٹس جو ہے وہ میں ایسوسیٹ کروں گا اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے جو پروگرامنگ کانسٹرکٹ ہم استعمال کریں گے یہ یک میں لیکن جو اب معاملہ ہوا ہے یا یک نے جو اسکیم تجویز کی وہ یہ کہ اسٹیک کے اندر تین چیزیں رکھیں گے ہر سمبل کے ساتھ وہ سمبل کیا ہے وہ اسٹیٹ جو ڈی ایف اے کی ہے جس میں آپ موجود ہیں اور وہ ویلیو اس سمبل کی لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ویلو جو ہے یہ کسی ایک ایٹریبیوٹ کی ویلو نہیں ہوگی یہ ایکچولی ایک پوائنٹر ہوگا to a collection of values collection of attributes اور اس کلیکشن کو جب آپ کو پوائنٹر اسٹیک میں مل جائے گا تو پھر آپ اس پوائنٹر کو فالو کر کے وہ کلیکشن ڈھونڈ لیں گے اچھا اب یہ کہ اگر میں تین ویلوز تین چیزیں اسٹیک پہ ڈال رہا ہوں تو جب میں پاپ کروں گا تو میں تین جو چیزیں ہیں اسٹیک سے پاپ کروں گا تو آئیے اس حوالے سے یہ جو تمہین میں نے باندھی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یک جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور اب بکیا ڈسکشن ساری ہم یک کے حوالے سے کرتے ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ یہ میکنیزم ذرا ذہن میں دوبارہ لے آئیں اور یہ جو ہم یہ یک نے جو انوویشن اس میں کی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں اب یہ کہ on reduction by A goes to beta یہ یک بھی یہی کرے گا یک باٹم اپ پارسر ہے L A L R parser ہے دا پارسر پاپ اب یہ دیکھیے three times the beta item from the stack rather than two times the beta اور اس کی وجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ ٹو ٹائمس اس لیے کیا تھا کہ سمبل اور اسٹیٹ ہم نے پاپ کرنی تھی اب ہم تین اس لیے کر رہے ہیں کہ سمبل اسٹیٹ کے ساتھ ہم اس جو ایٹریبیوٹ کی ویلو ہے اس کو بھی ہم پاپ کرنا چاہتے ہیں اب یہ بات ہے کہ بھائی اس کی ویلو پاپ کر کے وہ کہاں گئی اب یہ کہاں گئی یہ اب آپ پارسر رائٹر کے ذمے لگائیں گے کہ بھئی جو ویلو پاپ ہونے لگی ہے اگر تمہیں چاہیے تو وہ تم یا تو رکھو اس کو یا اس کو کہیں بچا کے رکھو وغیرہ وغیرہ یہ اب یہ ذمہ داری کی باتیں بعد میں آئیں گی البتہ یہ کہ جب یہ ریڈکشن ہوگی تین سمبلس یا تین چیزیں اسٹیک سے پاپ ہوں گی تو دا پشڈ ویلو یا جو جو پارسر ہے it value along with the symbol اور ہاں یہ کہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہم یاد ہے گوٹو میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس سمبل کی بنا پہ اب جو اگلا جو ڈی ایف اے اسٹیٹ سے جسے ان سینس ہم ریسٹارٹ کریں گے وہ کیا ہوگی وہ یہ آ جائے گی تو یہ تین چیزیں پاپ ہوں گی اور پش کے وقت جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو پروڈکشن کا جو نان ٹرمینل اے ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ پش ہو جائے گی لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ویلیو ایک سنگل ایٹریبیوٹ نہیں ہوگی بلکہ پوائنٹر ہوگا ٹو اے کلیکشن اور اس کا بندوبست ابھی دیکھیں گے یہ کیسے کرتا ہے اچھا اب اس ساری گفتگو کو ہم اپنی ایک مثال پہ لگاتے ہیں اور وہ مثال ایسے کہ ہم نے ایک گرامر بڑی شروع میں اور بلکہ درمیان میں بھی استعمال کرتے رہے تھے اور بلکہ یہ میں نے آپ کو جب یک اسپیسیفکیشن فائل کی بات بتائی تھی اس وقت میں نے آپ کو یہ گرامر دکھائی تھی کہ فرض کریں آپ ایک کیلکولیٹر اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ میں اپلیکیشن اگر بنا پاؤں تو اس کو میں چلاؤں تو اگر اس کو میں ایک ایکسپریشن دوں two plus three minus four یا اس طرح کا جو بھی ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے وہ اس کی ویلیو کمپیوٹ کر کے مجھے بتائے اس کے لیے یہ ایکسپریشن گرامر تھی اور اس کی اسپیسیفکیشن فائل میں نے ایسے آپ کو دکھائی تھی کہ ہماری گرامر میں جو ٹوکنس ہیں وہ شروع میں یہ جو پرسینٹ ٹوکن دو لائنس ہیں ان میں number left paren right right paren plus minus times divide ہے فی الحال مطلب آپ اس میں ایکسپوننسیشن ماڈ باقی آپریٹرس بھی ڈال سکتے ہیں فی الحال ہماری گفتگو کے لیے اتنی بات جو ہے وہ کافی ہے اس کے بعد یہ جو ڈبل پرسینٹ سمبل میں جو اس کا سیکشن ختم ہوا اور رول سیکشن شروع ہوا تھا یہاں پہ یہ گرامر تھی کہ expression can be rewritten as expression plus expression expression minus expression times times expression expression اور پھر یہ کہ left parentheses expression right parentheses یہاں پہ دیکھیے قسم کی وہ ریکرجن سی آ جاتی ہے کہ لیفٹ پرنتھسیز کے اندر بھی ایکسپریشن ہو سکتا ہے اور پھر مائنس ایکسپریشن یہ وہ یونری مائنس ہے اور پھر فائنلی یہ کہ نمبر جو ہے یہ فی الحال ہم نے اگر آپ کو اس کی لیف اسپیسیفکیشن یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کیلکولیٹر ہے یہ ہم انٹیجر نمبرز کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ یہ کہ وہ اسپیسیفکیشن فائل ہے جو کہ ہم پہلے بنا چکے تھے اور اس کو ہم نے استعمال کیا تھا اچھا اب ہم کریں گے یہ کہ یہ جو ساری کاروائی ابھی تک ہم کر چکے ہیں کہ سنپٹس کو بیچ میں ڈالنا اور وہ کیا ہوں گے پھر ان میں ویلیوز کو ریفرنس کرنا پھر ان ریفرنسز کے حوالے سے یا ویلیو کمپٹیشن کے حوالے سے ارینجمنٹ کرنی کہ کس طرح وہ ویلیوز جو ہیں وہ ان اے وے پارٹس ٹری میں اوپر کی طرف پروپگیٹ ہوں گی یا ڈیورنگ پارٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوں گی تو اب میں آپ کو یک اسپیسیفکیشن کی طرف لیے چلتا ہوں جو کہ یہ ساری اب کاروائی کرے گی یعنی کہ یہ جو ساری باتیں ہیں اب میں ان کو اکٹھا آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ہم ڈسکشن کریں گے تو اب میں نے آپ کو جو اسپیسیفکیشن فائل دکھائی ہے ایکچولی یہ مکمل نہیں یہ اس کا شروع کا حصہ ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اور اس چیز کا حوالہ کہ یہاں پہ دیکھ کے شاید آپ کو ان ساری باتوں کی اہمیت یا ان کی ڈیٹیلز کا مکمل احساس نہ ہو لیکن انشاءاللہ جب آپ یہ پروجیکٹ میں یہی کاروائی کریں گے تو یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ جو چیزیں آپ کے سامنے فی الحال نظر آ رہی ہیں ان کی ساری سمجھ آ جائے گی اور آپ اس کو اپنے پروجیکٹ میں استعمال کریں گے تو آئیے اب اس اسپیسیفکیشن کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ میں یک کے اندر اب ان اے وے آپ کہہ لیں سیمینٹک انالیس کر رہا ہوں یا سنٹیکس ڈریون سم تھنگ کو چیز کر رہا ہوں اور اس کیس میں میں یہ کروں گا کہ میں ان اے وے اپنی گرامر سے جو پارسر بناؤں گا اسی سے میں ایک کیلکولیٹر کو ڈرائیو کروں گا کہ وہ میرے لیے نمبرز انٹرجر نمبرز لے کے ایکسپریشنز لے کے ان کی فائنل ویلو کمپیوٹ کر کے مجھے دے گا یہاں پہ اب کیا ہے ذرا اس کے حصے دیکھتے جائیے یہ وہ یک کا حصہ ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی سی پلس پلس کا کوڈ جو ہے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ کوئی لمیٹیشن نہیں کہ ایک ہی لائن ہو اور یہاں پہ میں نے اب یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آئی او اسٹریم جو ہے یہ سی پلس پلس کی ایک ایک فائل ہے جو کہ ہم یہاں پہ انکلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے سی آؤٹ اور بقیہ اور جو I O stream related data structures یا کلاسز ہیں ان کو پارسر میں استعمال کرنا ہے اب آپ یہ کہیں کہ پارسر تو یہ یک بنا رہا ہے وہ کیسے استعمال کرے گا وہ ایکچولی یہ جو سنپٹس ہم ڈالیں گے نا اس کے اندر کچھ یہ آئیو اسٹریم والی باتیں آ جائیں گی یہ آپ ابھی دیکھیں گے اینی وے فی الحال اس کیلکولیٹر کی خاطر ہمیں آئیو اسٹریم کو انکلوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو انکلو یا سی والا حصہ یا سی پلس پلس والا کوڈ جو جو بھی آپ یہاں پہ ڈالنا چاہیں جتنا مرضی ڈالنا چاہیں کوئی لمیٹیشن نہیں اس کو اب میں نے مارک کیا کہ یہ ختم ہوا اس کے بعد اب ایک نئی چیز یہ جو پرسینٹ یونین ہے یہ یک کا بھی ایک سمبل ہے یا ایک جسے کہتے ہیں نا کی ورڈ کہہ لیں یک کا ایک کانسٹرکٹ ہے اور اصل میں آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ سی اور سی پلس پلس کا بھی ایک کانسٹرکٹ ہے یہ شاید آپ کی نظروں سے گزرا نہ ہو کیونکہ ابھی تک شاید آپ کو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو اینی ویز یہ یک میں ایک طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیے میں نے لکھا ہے یونین اور کرلی بریسز میں int val close curly brace تو ایز ایف کے یہاں پہ کچھ میں وہ جو ویلو والا معاملہ ہے یہ وہ کچھ کرنے لگا ہوں تو ہاں ہوگا ایسے ہی لیکن یہ جو یونین اور یہ ساری باتیں کیا ہیں یہ ابھی میں بعد میں اس کے بارے میں ڈسکشن کروں گا فی الحال ذرا آگے چلتے ہیں کہ ٹوکنس جو ہیں ابھی بھی وہی ہیں کہ number left print right print بلکہ یہاں پہ میں نے ایکول بھی اب لے آیا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک قسم کی اسائنمنٹ بھی میں رکھوں یعنی کہ کیلکولیٹر جو ہے اس کے اندر میں مے بی ایون ویریبلس کو اسائن کر کے اور پھر ان ویریبلس کو فردر ایکسپریشنس میں استعمال کر لوں جیسے کہ نارمل پروگرامنگ میں ہوتا ہے کہ ایکسپریشنس کے اندر ہمیشہ آپ صرف نہیں ڈالتے آپ دوسرے ویریبلس ڈالتے ہیں اور ریفرنسز ہوتے ہیں ہیں سو آن فنکشن بھی ہوتی وہ ساری کاروائی میں کر سکتا ہوں لیکن فی الحال ہم اس کو ذرا لمیٹڈ رکھتے ہیں اس بنا پہ بقیہ ٹوکنس جو ہیں وہ پلس اور مائنس ٹائمز اور ڈیوائڈ ہیں البتہ یہاں پہ ذرا آئیے اینڈ اور اب ذرا سی یہ بات دیکھ لیجیے میں پھر تھوڑی سی گفتگو کروں گا non associative equal left plus اور مائنس لیفٹ ٹائمس اور ڈیوائڈ اور لیفٹ جو ہے وہ یونی مائنس اب جو کی گرامر میں نے ابھی بھی آپ کو دکھائی ہے یا دکھاؤں گا یا پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں یہ جو expression minus expression expression plus expression پھر expression multiply expression expression divide expression یاد ہے جب میں نے گرامر اس طرح دکھائی دی تو میں نے کیا کہا تھا کہ شروع میں جب یہ معاملہ آیا تھا کہ بھئی ملٹیپیکیشن کی پریسیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس سے پلس اور مائنس سے اسی طرح ڈیوائڈ کی تو اگر گرامر ایسے ہوگی اس میں تو یہ ایمبیگیوٹی آ جاتی ہے کہ پلس کروں کہ ملٹی پلائی پہلے کروں اگر آپ کے پاس ایکسپریشن ہے two plus three multiply by seven تو پارسر جو ہے اس کو کیسے پتا چلے کہ وہ ملٹیپلیکیشن پہلے کرنی ہے اور پھر پلس کرنا ہے یعنی کہ جب پلس کے بعد اگلا نمبر آئے تو یہیں پہ ریڈیوس نہ کرنا ابھی چلتے جانا اس ملٹیپلائی کو بھی پکڑنا اس کے بعد آگے جو ہے جو سمبل آ رہا ہے اس کو بھی پکڑنا اور پھر پہلے ملٹی پلائی کو ریڈیوس کرنا اگر باٹم اپ پارسنگ تھی اچھا ٹاپ ڈاؤن میں ہم نے کیا کیا تھا یاد ہے آپ کو وہاں پہ تو ہم نے گرامری چینج کر دی تھی یاد ہے وہ ٹرم فیکٹر والی چیزیں لے کے آئے تھے کہ ایز ایف ہم نے ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کو پریسیڈنس میں ذرا ہائی رکھا تھا اور پلس اور مائنس کو لو رکھا تھا البتہ جب باٹم اپ پارسنگ ہم کر رہے تھے وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ یہ چیز جو ہے ہم یہ شفٹ اور ریڈیوس کانفلکٹ والا معاملہ لے کے اس میں اگر ہمیں کوئی تجویز ایسی مل جاتی ہے یا ایسی کوئی معاملہ ایسا طے پا جاتا ہے کہ بھائی ایسے کیس میں ہمیشہ شفٹ کرو یا ایسے کیس میں ہمیشہ ریڈیوس کرو تو پھر ہمیں گرامر کو بھی ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ یاد ہے شفٹ ریڈیوس کانفلکٹ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ٹھیک ہے شفٹ کر دو کیونکہ اس سے پھر وہ بقیہ سمبلس بھی آ جائیں گے اور پھر سارے سمبلس آئیں گے تو پھر فائنلی وہ ملٹیپلیکیشن والا حصہ ریڈیوس ہوتا ہے پھر وہ پلس والا حصہ ریڈیوس ہوتا ہے اب اس پہ پہ گرامر ہماری کنسائز ہو گئی لیکن جو ہے یا جنریٹرز ہیں اس کے اندر دنیا جہان کے یہ شفٹ ریڈیوس کانفلکٹس جو ہیں ان کے بارے میں ہر دفعہ نہیں لکھا ہوتا یا یہ کہ اگر اس کا ڈیفالٹ ایکشن شفٹ ہے تو شاید یہ ڈیفالٹ ایکشن شفٹ جو ہے ہمیشہ کارآمد ثابت نہ ہو بعض کیسز میں ہو جائے گا لیکن بعض کیسز میں ہمیں کہنا پڑے گا کہ ریڈیوس کرو تو یہ جو ابھی میں آپ کو دوبارہ سلائڈ پہ دکھاتا ہوں کہ جب بھی ہم نے پارسر کو ایکسپلسٹلی بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز لیفٹ ایسوسیٹو ہے یا رائٹ ایسوسیٹو ہے یا پریسیڈنس ہے یہ ساری باتیں یک کے اندر ایک طریقہ ہے اور یہ جو کی ورڈ لیفٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپریٹر لیفٹ ایسوشیٹو ہے یعنی کہ A plus B plus C میں اے بی جو ہے پہلے کرو پھر سی کرو اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایکسپنسیشن ہے وہ جنرلی رائٹ ایسوسیٹو ہوتا ہے آپ رائٹ سائڈ سے شروع کر کے بڑی کی طرف آتے ہیں پریسیڈنس کا معاملہ ہے کہ ملٹیپلیکیشن پہلے ہوگی کہ پلس پہلے ہوگا یہ پریسیڈینس والی بات ہے تو گرامر اسپیسیفکیشن جو ہم یا اسپیسیفکیشن فائل ہم بناتے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں بتانے کے لیے یہ جو پرسینٹ لیفٹ اور اس کا آرڈر جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں جسے ہم پارسل کو بتاتے ہیں یا پارسل جنریٹر کو کہ جب تم پارسل بناؤ تو جہاں پہ تمہیں یہ کانفلکٹس ملیں تو وہاں پہ ان رولس کے مطابق کاروائی کرنا یعنی کہ شفٹ کرنا یا ریڈیوس کرنا اور ایسوشیٹیوٹی کے حساب سے بھی کہ پہلے میں پلس ادھر والا کروں کہ وہ ادھر والا بعد میں کروں جیسے کہ میں نے کہا اگر یہاں پہ آپ ایکسپونینسیشن کا ڈال دیں گے معاملہ تو وہ رائٹ right ایسوشیٹو ہوگی خیر چلیے واپس ذرا یہ اسپیسیفکیشن فائل کی جانے تو اب اگر میں واپس آپ کو ادھر لے کے آؤں کہ یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ نان ایسوشیٹو ہے پلس اور مائنس جو ہیں یہ لیفٹ ایسوشیٹو ہیں لیفٹ یہ ٹائمز اور ڈیوائڈ بھی یعنی کہ اگر three divide by four divide by five ہے تو آپ پہلی ڈویژن تھری بائی فور پہلے کریں گے اور پھر فائیو بعد میں کریں گے اور اب یہ دیکھیے کہ اسپیسیفکیشن فائل میں یہ لائن پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے یعنی کہ اس کی پریسیڈنس ہائر ہے اور اس حوالے سے جو یونری مائنس ہوتا ہے اس کی پریسیڈنس اور بھی ہائی ہے یعنی کہ اگر میں لکھوں minus three multiply by four تو ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے minus three multiply by four یہ نہیں کہ مائنس اور پھر تھری ٹائمس فور والی بات تو یہاں پہ بھی لیکن اس کے بارے میں کامنٹ میں میں نے یہ لکھا وے یہ جو کانسٹرکٹ ہے جو سلیش اسٹار والا یہ سی پلس یہ سی یا سی پلس پلس کی کامنٹس ہیں جو کہ آپ دیکھیے میں یہاں پہ کی اسپیسیفکیشن میں بھی ڈال سکتا ہوں اب یہاں پہ اصل میں میں ایک ڈمی ٹوکن بنا رہا ہوں کیونکہ اگر اوپر دیکھیں تو جو پرسینٹ ٹوکن لائنس تھی ان میں یونی مائنس کوئی نہیں تھا یہاں پہ میں ایک نیا ٹوکن سا بنا رہا ہوں لیکن وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ ان چار لائنوں کو دیکھیں یہ والی یہ والی ٹائمز اور ڈیوائڈ والی اور یہ والی تو یہ جو ٹوکن ہے یونی مائنس اگر ہوتا تو اس کی پریسیڈنس جو ہے یہ times divide plus minus equal سے زیادہ ہے تو پریسیڈنس کے لیے میں نے یہ ٹوکن رکھا ہے اور بعد میں ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں فی الحال ہم آگے چلیں جو اصل بات اب آئی ہماری یہ جو سنپٹس والی بات اور یہ جو ویلیو کو پاس کرنا ہے وہ یہاں پہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ پرسینٹ ٹائپ ویو نمبر اور ای ایکس پی آر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دو سمبلس کے ساتھ ایک ایٹریبیوٹ ایسوسیٹ کرنا ہے اور وہ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ یہ ویل ہے یہ ڈب یہ وی اے ایل کیا چیز ہے اب یہ اوپر جو یونین آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیے انٹ ویل یہ جو انٹ کے بعد وی اے ایل ہے وہ یہی چیز ہے کہ اصل میں نمبر اور ایکسپریشن کے ساتھ میں ایک انٹرجر ویلیو ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ بعد میں اپنے پروگرامنگ پروجیکٹ میں دیکھیں گے کہ یونین کے اندر آپ ایکچولی ملٹیپل فیلڈز ڈالیں گے بالکل جیسے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اور اسٹرکچر کا کوئی فیلڈ جو ہے وہ آپ یہاں پہ لگائیں گے کہ اس سمبل کے ساتھ جو تم نے ٹائپ آف ویلو ایسوسیٹ کرنی ہے وہ بولین ہو سکتی ہے وہ اسٹرنگ ہو سکتی ہے وہ پوائنٹر ہو سکتی ہے فلوٹنگ پوائنٹ جو مرضی وہ ایک پوری کلاس ہو سکتی ہے وہ میں یہاں پہ ایسوسیٹ کر رہا ہوں کہ ان سمبلس کے ساتھ جو ایٹریبیوٹ ایسوسیٹ کرنا ہے وہ یہ ویل ہے اور وہ چونکہ انٹیجر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیک میں ویلو یہ اسٹور کرے گا وہ انٹیجر ہوگی تو یہ اب حصہ اس کا کمپلیٹ ہوا جہاں پہ یہ میں ڈیفینیشنز دے رہا ہوں اور اب یہاں سے دیکھیے ہم گرامر کی جانب چلیں گے البتہ یہ ویلیو کے بارے میں میں چند باتیں دوبارہ دوہرا دوں کہ ویلیو جو ہے جہاں تک ایٹریبیوٹ گرامرز کا حوالہ ہم نے استعمال کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ نومیرک بھی ہو سکتی ہیں کیریکٹر بھی ہو سکتی ہیں اور اس طرح کئی اور ٹائپس ہیں یہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صرف انٹیجر ہوں گی یا صرف کیریکٹر ہوں گی وہ کئی ٹائپس کی ہو سکتی ہیں تو سنپٹس کے ذریعے ٹھیک ہے ہم کوڈ تو ایکسیکیوٹ کروائیں گے لیکن یہ ویلیو جو ہے اس میں چونکہ ہمارے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر انٹیجر بھجوانی ہے تو انٹیجر بھجوا دیں یا اسٹور کر لیں اگر کیریکٹر یا اسٹرنگ یا مے بی ہمارے کیس میں کلاسز یعنی کہ پورے پورا آبجیکٹ جو ہے اس کو ہم کسی طرح اسٹیک میں اسٹور کروائیں ٹپکلی آبجیکٹ کے سلسلے میں یہ ہوگا کہ ہم اس کا ریفرنس یہاں پہ اسٹور کرائیں گے اب یہ جو ساری ویلو ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کے سلسلے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یک جو ہے یہ یونین ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو لیکن میں آپ کو یہ بھی گفتگو کے ذریعے اور سلائڈس کے ذریعے بڑی آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ یونین والا سلسلہ کیا ہے اور یک نے اس کو کیوں استعمال کیا اور ایون پرزینٹ ڈے میں ہم اس کو بڑے اطمینان سے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے میں پہلے یہ جو یونین والا معاملہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں اور پھر ہم واپس جو ہے وہ گرامر کے ساتھ کورس اور کمپٹیشن جو کرنی ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کر لیں گے اب یہ جو اسٹرکچر والا سلسلہ ہے یہ آپ پروگرامنگ میں دیکھ چکے ہیں سی میں سی پلس پلس میں اور اگر آپ دوسری لینگویجز میں جائیں تو وہاں پہ بھی یہ ریکڈ لائک اسٹرکچر یا ایون کلاس اگر آپ دیکھیں تو کلاس بھی ایک لحاظ سے ایک اسٹرکچر ہی ہے جس میں ایٹریبیوٹس کے علاوہ آپ وہ میتھڈس بھی ڈال دیتے ہیں سی پلس پلس نے تو کلاسز انٹروڈیوس کی تھی لیکن سی میں اگر آپ واپس جائیں تو اس وقت کلیکشن جب آپ نے رکھنی ہوتی تھی تو اسٹرکچرز اویلیبل تھے اور یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ایک اسٹرکچر ڈیکلوریشن اسٹرکچر ریک اور اس کے اندر تین آئٹمس ہیں تین فیلڈس ہیں انٹ ایکس اور ساتھ ساتھ میں اس کے سائز بھی لکھ رہا ہوں یہ ٹپکل مشین خاص طور پہ پی سی انٹیل آپ لیں تو انٹ جو ہے وہ موسٹ آفن جو ہے فور بائٹس میں آپ اسٹور کرتے ہیں ڈبل جو ہے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر اس کو آپ ایٹ بائٹس میں اسٹور کرتے ہیں وہ ویریبل میں نے وائی ڈکلیئر کیا ہے اور چار یعنی کہ ایک کیریکٹر سنگل بائٹ میں اسٹور کرتے ہیں اور اب یہ ڈکلریشن جو ہے اس کی کلوزنگ کرلی بریس جو ہے اس میں میں نے اب وی اور ڈبلو دو ویریبل جو ہیں ان کو ڈکلیئر کیا ہے آپ کچھ ایسے سمجھے کہ جیسے میں نے کلاس ریک ڈکلیئر کیا اس میں کوئی میتھڈ نہیں ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر ہیں اور اس کے تین ایٹریبیوٹس ہیں ایکس وائی اور سی یہ ان کی ٹائپس ہیں اور میں نے دو آبجیکٹس اب بنائے ہیں اس کلاس کے وی اور ڈبلو بلکہ آپ ایسا ہی سمجھیے کہ اسٹرکٹ جو ہے سی میں وہ سی پلس پلس میں ایز ایف کے ایک کلاس ہے جس کے تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں یعنی کہ یہ پبلکلی ایکسیسیبل ہیں اگر آپ چاہیں تو وی ڈاٹ ایکس کہیں بھی استعمال کریں وہ ایکسیسیبل ہوگا اچھا اگر اس کو کلاس سے انالوجی آپ رکھیں یا بلکہ ایکچولی ہے کہ یہ ایک کلاس ہے جس کے تین فیلڈز ہیں اور اس کے میں نے دو ویریبل وی اور ڈبلیو مطلب یہاں ڈکلیئر کیے ہیں یا آبجیکٹس بنائے ہیں تو ان آبجیکٹس کا میمری میں سائز کتنا ہوگا یعنی کہ اگر میں آبجیکٹس واقعی انسٹینشیٹ کرواؤں یا یہ کہ اسٹرکچر کے دو ویریبل جب میں ڈکلیئر کرواؤں تو اس کا سائز کتنا ہوگا سائز آف وی جو ہے وہ ہوگا 13 بائٹس کیونکہ آٹھ اور چار بارہ اور ایک تیرہ یہ اس کا سائز ہے اور سائز آف ڈبلو جو ہے وہ 13 بائٹس ہے بائی دا وے یہ جو سائز آف آپریٹر ہے یہ ایکچولی سی میں اور سی پلس پلس میں اویلیبل ہے آپ اگر اس کو ایک آبجیکٹ دیں یا مے بی ایون ایک کلاس دیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس آبجیکٹ کو اگر میمری میں آپ نے کریٹ کروانا ہے چاہے وہ نیو سے کریٹ کروائیں ایکسپلسٹلی یعنی کہ وہ ہیپ میں چلا جاتا ہے یا امپلسٹلی اگر وہ اسٹیک میں کریٹ ہو رہا ہے جیسے کہ جب آپ فنکشن میں آتے ہیں اس کا ایک لوکل ویریبل تو اس کے لیے کتنی میموری درکار ہوگی کتنے بائٹس کیونکہ ایونچلی میموری جو ہے وہ بائٹ اور ہوتی ہے تو یہ سائز آف جو چیز ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ نے اس آبجیکٹ کو ایلوکیٹ کروانا ہے امپلسٹلی اور ایکسپلسٹلی تو 13 بائٹس جو ہیں وہ درکار ہوں گے اب چونکہ یہاں ہمارے پاس دو آبجیکٹس ہیں تو دونوں کے لیے 13 13 درکار ہوں گی تو یہ وہ سائز والی بات اور یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک اسٹرکچر ہے یعنی کہ ان اے سینس ایک کلاس ہے اس کا کوئی آبجیکٹ آپ کریٹ کرواتے ہیں نیو کے ذریعے یا میلک کے ذریعے اگر آپ سی پروگرامر ہیں تو پھر آپ کو اتنے بائٹس درکار ہوں گے اور اگر یہ مل جائیں تو ٹھیک ہے یہ آبجیکٹ بن جائے گا اگر نہ ملے تو پھر ٹھیک ہے آپ کو کچھ بندوبست کرنا پڑے گا وہ نیو جو ہے آپ کو نل پوائنٹ جو ہے ریٹرن کرے گا وہ ایکچولی کر یہی رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کلاس کا سائز دیکھ کے جا کے دیکھتا ہے کہ میموری میں کتنی جگہ درکار ہوگی اچھا جب آپ کے پاس یہ ویریبلس آ گئے تو اب آپ ان ویریبلس کو ویلو اسائن کر سکتے ہیں لیکن جب ہم کلاس کے آبجیکٹس بناتے ہیں تو اگر اس کے کسی ایٹریبیوٹ کو ہم نے اسائن کرنا ہو ویلو تو وہ کیسے کرتے ہیں اگر تو وہ ایٹریبیوٹ پبلک ہے تو پھر میں وہ ڈاٹ نوٹیشن استعمال کر سکتا ہوں کہ آبجیکٹ ڈاٹ ایکس یا آبجیکٹ ڈاٹ وائی اگر وہ پبلک نہیں ہے پرائیویٹ ہے تو پھر مجھے کچھ گیٹرز اور سیٹرز لکھنے پڑتے ہیں یا get method to get the value یا سیٹ جس سے میں اس کی ویلو سیٹ کر سکتا ہوں اگر میں نے نیو کے ذریعے وہ آبجیکٹ ایلوکیٹ کروایا تھا تو پھر میں پوائنٹر استعمال کر کے پوائنٹر ایرو اور پھر ایکس پوائنٹر ایرو وائی اور پھر میں اس کی ویلیو سائن کر سکتا ہوں اگر وہ پبلک ہے یا پھر وہی گیٹر سیٹرز کے پی ایرو سیٹ یا پی ایرو گیٹ یہ وہ کاروائی ہے اگر آپ جاوا میں جائیں گے جہاں پہ پوائنٹرز نہیں ہے وہاں پہ آپ کے تمام جب آبجیکٹس بنتے ہیں ایکچولی آپ کے پاس ایک پوائنٹر ہی انٹرنلی ہوتا ہے وہ ریفرنس ویریبل ہوتا ہے اور اس میں جب آپ ڈاٹ نوٹیشن استعمال کرتے ہیں تو ایکچولی نیچے آپ اسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ آبجیکٹ کریٹ ہوا ہے اور اس کے فیلڈ میں آپ جا کے ویلوز ڈال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اسی اسٹرکچر کو لیں اس اس ڈیکلریشن کو لیں تو یہ جو باتیں ہیں کہ یہ کتنی جگہ لے گی یعنی کہ یہ تھرٹین بائٹس لے گی ایز اے کمپائلر رائٹر کیا آپ مجھے کوئی C F G grammar rule دے سکتے ہیں جس کو میں یہ اسٹرکچر دوں تو یہ مجھے بتائے کہ یہ 13 بائٹس لانگ ہے کیا آپ ایسا گرامر رول بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس کو میں یہ ڈیکلریشن دوں لکھی ہوئی ان پٹ میں آ رہی ہے میرے میں نے ایک پٹ دی اپنے ایک پارسر کو جس میں یہ سی کا یہ جو سنٹیکس ہے struct S T R U C T R E C اور اس کے بعد کرلی بریس یہ کیریکٹر اسٹریم آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے ٹوکنس بن جائیں گے مجھے کی ورڈ مل جائے گا اسٹرکٹ وہ کی ورڈ ہے ریک جو ہے وہ سے اسٹرکچر نیم اس کو میں کہوں گا وہ یا ویریبل کہہ دوں گا یا سمپلی ایک ورڈ ہے اس کے بعد اوپن بریس آ رہی ہے بکیا اس ساری چیز کو میں نے پارس کر لیا کہ سنٹیکٹکلی یہ ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں اسٹرکٹ لفظ ہے پھر ایک ایک لفظ آ رہا ہے اس کے بعد کرلی بریس ہے اس کے بعد ایک کی ورڈ انٹ آ رہا ہے اس کے بعد ایک ویریبل نیم پھر کولن پھر ٹھیک ہے کامنٹس آ رہی ہیں اب ذرا یہ سوچئے کہ اسی پوائنٹ پہ میں اس ساری چیز کو سی ایف جی کے ذریعے کیسے کروں کہ یہ تھرٹین بائٹس ہے یہ تھرٹین بائٹ ایکچولی کمپیٹیشن ہے کہ میں وہ اسٹرکچر کے جتنے فیلڈز ہیں یا ایون کلاس ہے اس کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں ان کے سائزز کو لے کے میں کمبائن کر کے یہ نمبر نکال رہا ہوں کہ یہ تھرٹین ہے یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم ایز کمپائلر رائٹر اب ڈسکس کر رہے ہیں یعنی کہ ایک تو ہم سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ کمپائلر کو ہم پکڑا دیتے ہیں وہ سائز آف کے ذریعے ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ تیرہ بائٹس ہیں لیکن اب یہ الٹ ہو گیا ہے یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ کمپائلر لکھیں جو کہ اس ڈیکلریشن کو دیکھ کے بتائے کہ یہ 13 بائٹس ہے یہ سی ایف جی کا معاملہ نہیں یہ سیمینٹکس کی اب بات آ گئی یہ کانٹیکٹ سینسٹیوٹی کی بات آ گئی اور اس میں دیکھیے وہی کمپٹیشن والی بات آ گئی کہ کس طرح میں نے کہہ تو دیا آٹھ چار بارہ اور ایک تیرہ لیکن پارسر یہ کیسے کرے گا اس کو کیسے پتا چلے گا انٹ جو ہے وہ فور بائٹ ہے ڈبل جو ہے وہ آٹھ بائٹ ہے کیریکٹر جو ہے وہ ون بائٹ ہے یہ اب وہ ڈیزائن ایشوز ہیں جو کہ آپ سیمینٹک انفارمیشن ایک لینگویج کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں اور اس کو اب ہم استعمال کر رہے ہیں تو میں نے ایک تو طرف آپ کو دکھایا کہ یہ کیا کرے لیکن الٹ آپ نے سوال ڈال دیا کہ یہ آپ کیسے کریں گے تو اس چیز کی اہمیت جو ہم اب کر رہے ہیں یہ سیمیٹک انالیسز جو ہے یہ بھی آپ ذرا واضح ہو جائے ہے اب واپس آئیے جو اسٹرکٹ اور یونین کی بات ہے اور پھر واپس ہم یہ پہ چلتے ہیں اب ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جو ویریبلس ہیں ان کے سائزز 13 ہو گئے یا ایز آبجیکٹس یہ سائز 13 ہو گئے اور اگر ان کو میں نے اسائن کرنا ہے کچھ تو وی ڈاٹ ایکس کو میں 10 دے سکتا ہوں وی ڈاٹ وائی کو میں لیٹ سے 0.345 دے سکتا ہوں یہ فلوٹ پوائنٹ نمبر ہے اور وی ڈاٹ سی کو میں جیسے کہ یہاں پہ دکھایا ایک کیریکٹر اسائن کر سکتا ہوں ڈبلو کو بھی میں یہی کر سکتا ہوں ڈبلو ڈاٹ ایکس لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب یہ آبجیکٹ بن جاتا ہے اور اگر اس کے یہ تمام فیلڈ جو ہیں یہ پبلک ہیں تو ان ساروں کو میں ویلو اسائن کر سکتا ہوں تینوں کو اب ذرا اس ڈیکلریشن کو دیکھیے یونین یو ریک اور اندر وہی int X double Y character C اور وی اور ڈبلو فرق صرف یہ ہے کہ لفظ اسٹرکٹ یا کی ورڈ کی بجائے میں نے یہاں پہ یونین ڈال دیا ہے اور آگے میں نے ایک نام استعمال کیا یو ریک میں نے سمپلی یہاں پہ میں ریک بھی لکھ سکتا تھا لیکن تھوڑی سی ڈسٹنگشن کے لیے میں نے ریک کی بجائے یو ریک لکھ دیا یعنی کہ یہ یونین ہے اندر جو ہے وہ ساری وہی کاروائی ہے وہی فور بائٹس اینٹ کے ہیں ایٹ بائٹس کے ہیں ڈبل اور کیریکٹر ون بائٹ ہے البتہ ذرا آگے آئیے کہ میں نے یہ جو دو ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں ان کا سائز آف کیا ہے آٹھ اب آپ یہاں کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ اسٹرکچر ہے اور اس میں یہ تین فیلڈز ہیں اور ایک کی چار دوسرے کی آٹھ اور ایک جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک ہے تو یہ تو ٹوٹل تیرہ ریکوائرڈ ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ وی اور ڈبلو جب میں نے آبجیکٹس بنوائے اس کلاس کے یا اس یونین کے اسٹرکچر کے ان کو ملے آٹھ بائٹ نہ صرف یہ بلکہ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ان میں سے آپ جب اس یونین کو استعمال کریں تو آپ ان میں سے صرف ایک فیلڈ کو ایک وقت میں ویلیو سائن کریں تینوں کو آپ کر لیں گے لیکن ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا مسئلہ کیا ہوگا یعنی یہ کہ آل دو اس اسٹرکچر میں مے بی اگر آپ اس کو کلاس کہنا چاہتے ہیں تین فیلڈس تو ہیں لیکن ایز ایف ایک وقت میں ایک فیلڈ ایکٹیو ہوگا سارے نہیں اور یہ کہ ٹوٹل میموری جو ایلوکیٹ ہوگی ایسے آبجیکٹس کو وہ آٹھ ہوگی اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہے یہ شاید آپ نے پہلے دیکھی ہو تو شاید میں آپ اتنی تفصیل سے نہ یہ باتیں کہوں لیکن یہ کہ یہ چیز جو ہے یونین اس میں یہ ہوگا کہ سائز اس کا اصل میں آپ دیکھیں گے کہ جو میکسیمم فیلڈ ہے اس میں ڈبل ہے اس کیس میں اتنا ہوگا اور بکیا جو اس سے چھوٹے ہیں وہ ٹھیک ہے ایز ایف کہ وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے اچھا اس کو ذرا پکٹوریلی بھی دیکھ لیجئے یہ شاید آپ دیکھ چکے ہوں پہلے کہ اگر میں ایک اسٹرکچر ریک جو ہے یا کلاس ہے اس کا ایک آبجیکٹ وی بناتا ہوں تو اگر میں میموری میں دیکھوں تو مجھے کنٹیگوس 13 لوکیشنز ملیں گی جس میں سے پہلے چار جو ہیں لیٹ سے اگر میں ٹاپ ڈاؤن کرتا ہوں باٹم اپ بھی کر سکتا ہوں وہ ام مٹیریل ہے بس میرے پاس تیرہ بائٹس ہیں جس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے چار بائٹس جو ہیں فرض کریں ان میں میں انٹرجر ایکس رکھوں گا اگلے آٹھ بائٹس جو ہیں اس میں میں ڈبل وائی رکھوں گا اور فائنلی ایک بائٹ جو ہے اس کے اندر میں یہ کیریکٹر سی رکھ لوں گا تو اگر میرے پاس یہ تیرہ بائٹس کنٹیگوس ہیں جو کہ ایکچولی آپ کو ملیں گے تو اس ترتیب سے کہ ایکس وائی اور سی جو ہے ان کو میں ان تینوں چیزوں کو اس اسٹرکچر میں رکھ سکتا ہوں اور وہی بات میں نے کہی کہ ترتیب کے حوالے سے بے شک ایکس وائی اوپر نیچے ہو جائیں ایز لانگ ایز ایکس کو چار ملے تیرہ میں سے وائی کو آٹھ ملے اور سی کو ایک ملے معاملہ ٹھیک ہے اب ذرا یونین کی طرف آئیے کہ جب آپ یونین ڈکلیئر کر کے یہ یو ریک والا جو یونین ہے اس سے ایک ویریبل وی بنائیں گے تو اس کو تیرہ نہیں یہ تیرہ تو ہیں لیکن ایکچولی اس کو تیرہ نہیں ایلوکیٹ ہوں گے اس کو لمٹ ملے گی صرف آٹھ بائٹس کی یہ نہیں کہ اس کو تیرہ ان اے وے ایلوکیٹ ہو جائیں گے لیکن آٹھ اس میں سے استعمال کرے گا نہیں اس کو ایکچولی ایلوکیٹ ہی آٹھ ہوں گے اور آٹھ کا نمبر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ ان تینوں میں سے جو لارجسٹ فیلڈ ہے وائی جو کہ ڈبل ہے یہ اس کے برابر ہے تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک یونین ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کا جو آبجیکٹ بنوائیں گے تو اس یونین کے اندر جو لارجسٹ فیلڈ ہوتا ہے سائز کے لحاظ سے آپ کو اتنی میموری ملتی ہے ایکسپلسٹلی اگر آپ نیو یا میلک کریں گے یا اگر آپ امپلسٹ ہیں یعنی کہ فنکشن کال میں کوئی لوکل ویریبل ہے اچھا اس بنا پہ آپ کیا ہوگا کہ اگر آپ اس میں سمپلی ایکس کو اسائن کریں گے تو لیٹس سے کہ پہلے چار بائٹس میں وہ ایکس کی ویلیو اسٹور ہو جائے گی باقی چار بائٹس جو ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک لحاظ سے آپ یہ کہیں کہ میں نے اس میں صرف انٹیچر رکھا ہوا ہے بکیا چار بائٹس میں گاربیج ہے اگر میں نے اس کو ایز اے ڈبل استعمال کر لیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا کیونکہ وہ میننگ لیس ہوگا تو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی انڈر فلو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے گا نہیں وہ یہ کہ صرف آٹھ میں سے چار بائٹس استعمال ہوں گے ہاں البتہ اگر آپ وائی استعمال کریں تو پورے کے پورے آٹھ استعمال ہو جائیں گے اور اگر آپ سی سنگل کیریکٹر استعمال کریں گے تو پھر سمپلی ایک بائٹ استعمال ہوگا اچھا یہ یونین والی بات جو ہے یہ چلی کہاں سے تھی مطلب وہ اسٹرکٹ والی بات تو سی میں موجود تھی شروع سے ہی اور ایکچولی یونین بھی موجود تھی لیکن یہ جو اسٹرکٹ اور یونین والا معاملہ جو تھا یہ ایسا ہوا کیوں اصل میں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک لینگویج ڈیزائنر نے سوچا کہ چلو لگے ہاتھوں ایک اور اسٹرکچر بناتے ہیں ذرا ذہن نشین بات یہ کیجیے کہ یہ جو سی لینگویج تھی یہ کب بنی تھی مطلب ارلی سیونٹیز کی بات ہے لیٹ سکسٹیز کی بات اور اس سے پہلے ایک اور لینگویج تھی بی جو کہ بیل لیبز میں ہی بنی تھی اور اس سے پہلے ایک اور لینگویج تھی بی سی پی ایل جو انگلینڈ میں بنی تھی یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ آپ کے کمپیوٹرز جو تھے ان میں ریسورسز بہت لمیٹڈ تھے میموری کے لحاظ سے خاص طور پہ مطلب آج تو آپ سوچتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے میں گیگا بائٹ ریم لگا لیتا ہوں فائیو ہنڈریڈ ٹویلو لگا لیتا ہوں ٹو گیگا بائٹ اب آپ گیگا بائٹس میں بات کرتے ہیں ایسا نہیں تھا مطلب اس زمانے میں آپ کی مشین میں ایک میگا بائٹ ہونا بھی بہت بڑی چیز تھی اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آئی بی ایم پی سی یا پی سی شروع میں آئے تھے تو اس میں کلو بائٹس میں میموری ہوا کرتی تھی اور وہ یاد ہے ڈاس کی وہ six forty kilo byte limit جو تھی وہ کچھ فزیکل میموری کا بھی تھا کہ میموری ایکچولی اتنی تھی نہیں وہ ٹھیک ہے کہ انٹیل میں ایڈریسنگ جو تھی وہ سکسٹین بٹ تھی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا تو ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو مشینیں تھیں جن پہ آپ ساری پروگرامنگ کرتے تھے اس میں میموری واز ایکسٹریملی اسمال اب یہ لفظ میں ایکسٹریملی اسمال آج کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں اس زمانے میں ایسا نہیں تھا مطلب مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے ایسے کمپیوٹرس پہ کام کیا تھا جس میں کلو بائٹس میں میموری ہوتی تھی تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ جب دل کیا بڑی بڑی اریز بنا لی مجھے یہ کرنا پڑتا تھا بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپریٹنگ سسٹم میں جب آپ نے ورچوئل میموری کی بات کی تھی یہ ساری پیجنگ اور یہ سارا سلسلہ تھا یہ کیوں تھا وہ بھی بات یہی تھی بلکہ آج بھی وہ ہے کہ آپ کے پروگرام جو ہیں وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ میموری میں فٹ نہیں ہوتے تو آپ کرتے کیا ہیں کہ پروگرام کا کچھ حصہ جو ہے جو ورکنگ سیٹ ہوتا ہے پیجز وہ آپ میموری میں لے آتے ہیں اور جب آپ ایک پیج ریفرنس کرتے ہیں جو میموری میں نہیں ہے تو پیج فالٹ ہوتی ہے پھر آپ ڈسک پہ جا کے اس کو لے کے آتے ہیں کسی پیج کو ایویکٹ کرتے ہیں سواپ پہ ڈال دیتے ہیں یہ ساری کیوں ہو رہی ہے کاروائی میموری جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اور لمیٹڈ ریسورس ہے اور ایون ٹوڈے کیونکہ آپ نے ملٹی پروسیسنگ کرنی ہے کئی پروسیسز چلانے ہیں ضروری نہیں کہ ایک ہی پروسیس ساری کی ساری میموری لے لے تو لینگویجز میں بھی ایسے کانسٹرکٹس آ گئے تھے کہ اگر آپ نے میموری کنسٹرین پروگرامنگ کرنی ہے تو پھر آپ کیا کرو بلکہ آپ کو سی میں کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ اس حوالے سے بھی کچھ اسپیڈ کے حوالے سے بھی فار ایگزامپل آپ کو ڈیکلریشن نظر آئیں گی رجسٹر انٹ آئے یہ رجسٹر کیا چیز ہے یہ ایکچولی ایک ڈیکلریشن سی یا آپ سے آپ ڈائریکٹو آپ کمپائلر کو دے رہے ہیں کہ یہ جو انٹ ویریبل ہے نا اس کو میں نے بہت استعمال کرنا ہے فار ایگزامپل ایک لوپ کے اندر تو بجائے تم اس کو میموری میں رکھو اس کو تم رجسٹر میں رکھ لو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رجسٹر ایکسس بہت تیز ہوتا ہے وہ تو کلاک اسپیڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے میموری جو ہے وہ لیٹنسی اس میں آ جاتی ہے تو ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ کمپوزٹ اسٹرکچر بنانے تھے تو اکثر ہوتا تھا کہ اگر جیسے کوئی امپلائی ریکڈ ہے یا کوئی اور اس ٹائپ کا ریکڈ ہے جس میں ٹھیک ہے آپ سارے ویلیوز سارے فیلڈ میں ویلیوز ڈالتے تھے لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ یک میں پارسنگ کے حوالے سے ہمیں جو ویلو اسٹیک میں ڈالنی ہوتی تھی کبھی انٹرجر ڈالنی ہے کبھی کوئی پوائنٹر ڈالنا ہے مے بی کبھی کچھ اور چیز ڈالنی ہے تو بجائے یہ کہ ہم یہ کریں کہ اسٹیک کے اندر تیرہ بائٹس ہمیشہ رکھوائیں اور استعمال ان میں سے میکسیمم ایٹ ہی کریں کبھی چار کریں کبھی آٹھ کریں کبھی ایک کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اسٹیک کے اندر یا ان جنرل کوئی ویریبل ڈکلیئر کرواؤں جو کہ میکسیمم جو ہے ایٹ کو اکوموڈیٹ کر لے لیکن چونکہ میں ایک وقت میں یا انٹ رکھوں گا یا ڈبل رکھوں گا یا کیریکٹر رکھوں گا تو مجھے یا چار یا آٹھ یا ایک بائٹ درکار ہے تیرہ کے تیرہ نہیں اس کی خاطر یہ یونین ایک جو کانسٹرکٹ ہے یہ سی میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا اچھا اب اس سے یہ تو ہو جائے گا کہ آپ میموری کنزرو کر لیں گے کہ بجائے تیرہ ایلوکیٹ کروانے کے آپ آٹھ کروا رہے ہیں اور فرض کریں ارے بنا لیتے ہیں آپ اس کی تو ہر آبجیکٹ میں اگر یہ پانچ بائٹس کی سیونگز ہو تو فرض کریں کوئی دس ہزار اس طرح کے آبجیکٹس ہوں تو یہ کافی کنسیڈربل سیونگ ہے خاص طور پہ اگر ٹوٹل میموری ہے ہی بہت تھوڑی کرے ویز یہ وہ یہ ریزننگ ہے کہ یہ کانسٹرکٹ کیوں آیا تھا اب آج تو آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے آپ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میموری بہت زیادہ اوپر سے ورچوئل میموری ہے میری ایڈریس پیس تو بہت بڑی ہے ٹھیک ہے آپریٹنگ سسٹم نیچے پیجنگ کر کے یہ سارا معاملہ کر لے گا لیکن یہاں پہ آپ وہ تھوڑا سا دیکھیے ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے کہ یہ جو لینگویجز میں چیزیں آ جاتی ہیں آتی کیوں ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اور دوسری یہ بات کہ یق میں ہم یہ کانسٹرکٹ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کہیں گے کہ یہ کرنے کی ضرورت اب کیا ہے لیکن یق کی وہ جو روش ہے وہ سارا اس کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے تو ٹھیک ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور اب استعمال کر لیتے ہیں یعنی یہ کہ اسٹرکچر کی بجائے میں ایک یونین بناتا ہوں تاکہ میموری ذرا کم استعمال ہو اور اس سے میں جو آبجیکٹ بناؤں گا اس کا ایک پوائنٹر ایکچولی میں اسٹیک میں ڈلوایا کروں گا اور وہ پھر ہمیشہ آٹھ آٹھ بائٹس کو پوائنٹ کرے گا یہ اب وہ اسکیم ہے اچھا یہ یونین کے بارے میں ایک چھوٹی سی اور بات وہ بھی دیکھ لیجئے کہ یونین جب آپ نے ڈکلیئر کر دی تو اگر آپ نے اس میں ایک وقت میں ایکس کو ویلیو دی ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے کہ بھئی اس وقت میں نے اس میں انٹرجر ڈالی ہوئی ہے اس کے لیے یہ میں نے تجویز آپ, آپ کو دکھائی ہے کہ آپ ایک اور ویریبل شارٹ انٹ میں نے شارٹ اب اسی لیے کہا کہ اس میں میں نے ون ٹو تھری رکھنا ہے تو مجھے پورے چار بائٹس کی ضرورت نہیں ہے تو شارٹ انٹ رکھ لیتا ہوں اور کرتا یہ ہوں کہ جب میں اس ویریبل ایکس میں دس ڈالتا ہوں یعنی کہ مجھے ایکچولی اس میں دس اسٹور کرنا ہے تو ایز ایف کہ میں نے صرف چار بائٹس استعمال کیے تو ساتھ ہی میں اس ویریبل کو ون اسائن کر دیتا ہوں اور اگر میں نے ڈبل اس میں اسٹور کیا ہے تو اس کو دو دے دیتا ہوں اور اگر کیریکٹر اسٹور کیا ہے تو میں اس کو تین دے دیتا ہوں اب میں یہ کروں گا کہ وی ڈاٹ کرنے سے پہلے میں پہلے اس وچ ون کو دیکھوں گا کہ if which one is one تو پھر میں کہوں گا کہ وی ڈاٹ ایکس میں کوئی میننگ فل چیز ہے اگر وچ ون ٹو ہے تو وی ڈاٹ وائی میں میننگ فل ہے اور اگر وی ڈاٹ سی کو میں ریفرنس کرنا چاہتا ہوں تو وچ ون پھر تھری ہونا چاہیے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں یونین کہ ایونچولی سمپلی ایک اسپیس کنزرونگ اسکیم ہے لیکن یہ کہ ایک وقت میں ایک چیز آپ اس میں رکھیں گے اس آبجیکٹ میں اگر آپ نے ایک چیز رکھ کے اس کو دوسرے طریقے سے یعنی کہ وی ڈاٹ ایکس اسائن کی لیکن وی ڈاٹ وائی کو ریفرنس کیا تو پہلے چار بائٹس میں تو ٹھیک ہے وہ ون ہوگا لیکن بقیہ چار بائٹس میں پتہ نہیں کیا ہوگا گاربیج ہی ہوگی موسٹ لائکلی جب میں نے یک اور لیکس کا حوالہ دیا تھا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بھی یونیکس جب بنا تھا تو اس میں اوریجنل جو اس کی ڈسٹریبیوشن تھی بیک ان لیٹ سیونٹیز یا ارلی سیونٹیز اس میں یہ ٹول شامل تھا تو اس نے چونکہ جو پارسر بنانا تھا وہ سی پلس اس زمانے میں سی میں تھا یعنی کہ وہ سی کوڈ ایکچولی اس سے باہر آتا تھا اور اس میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا تھا کہ بھئی جو کوڈ سائز ہے پارسر کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو اب اسٹیک جو ہے وہ پارسر کا حصہ ہے اس میں جو بھی آپ چیزیں ڈالیں گے وہ اسپیس لیں گی اب اگر آپ کی پارسنگ کو زیادہ ڈیپ ہو جائے یہ اسٹیک بہت بڑا ہونا شروع ہو جائے تو یو کین امیجن کہ یہ جو ویلو ریلیٹڈ چیزیں ہم رکھوانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر تیرہ بائٹ آٹھ کی بجائے تیرہ بائٹ والا معاملہ ہو گیا تو پھر اسٹیک بھی کافی گرو کر جائے گا خیر میں آپ کے لیے یہ تجویز اب دیتا ہوں کہ آپ یہ ہسٹوریکل ایشوز جو ہیں لینگویج کے اور یہ کانسٹرپٹس کے ان کے اوپر بھی ریسرچ کریں دیکھیں یہ کافی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں اور کبھی موقع ملا تو کوئی پروگرامنگ لینگویج کا کورس ہو جس میں یہ ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یقیناً اس سے کافی لطف آئے گا اچھا ابھی یک کا معاملہ رہتا ہے کہ یک میں وہ سنپٹس ابھی ہم نے ڈالنے ہیں اور اس کے بنا پہ جو کوڈ جنریٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ کیسے چلے گا وغیرہ وغیرہ یہ کاروائی اب آج کا لیکچر چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے میں آج تو نہیں کر پاؤں گا میری تجویز ہے کہ جو یگ ریلیٹڈ ڈاکیومینٹیشن آپ کے پاس ہے آپ اس پہ اب ذرا نظر دوڑائیے کہ یہ یگ جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اب چونکہ ہم اس کی ایک لحاظ سے مکمل یوٹیلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں یہ باتیں ہم اگلے لیکچر میں ختم بھی کریں گے اور پھر جو آگے کاروائی سیمیٹک انالیس کی ہے اس پہ ہم واپس کاروائی شروع کریں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ